اعلیٰ رکھو اپنی نیتوں کو اچھا رکھو مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی ایک بٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے اور تیار ہونے کے بعد اسی بٹے کی ایک اینٹ مسجد والے لے جاتے ہیں مسجد میں لگا دیتے ہیں کچھ لوگ لے جا کر بیت الخلا میں لگا دیتے ہیں ایک اینٹ کی نسبت بیت اللہ سے بھی ہے ایک اینٹ کی نسبت بیت الخلا سے ہوئی اب جب بیت الخلا والی اینٹ پر جائیں گے اور قدم رکھیں گے تو چپل پہنیں گے پھر قدم رکھیں گے نسبت گٹیا ہے اور مسجد کے اندر آئیں گے تو وضو کر کے قدم پاک رکھ کر اس پر آئیں گے یہ فرق کیوں ہے جبکہ اینٹ ایک ہی بٹے میں تیار کی ہے وجہ نسبت ہے ایک کی نسبت ہو گئی ہے اللہ کے در سے تو اس کا احترام بڑھ گیا اور دوسرے کی نسبت بیت الخلا اور ناپاک مقام سے جڑ گئی تو اس کا درجہ بڑھ گیا صحابہ کرم کا درجہ اتنا اعلیٰ کیوں ہے بعد کے لوگ عبادتیں کر کر کے تھک جائیں تب بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کیوں ان کی نسبت بہت اونچی ان کو منسوخ کیا گیا ہے رسول اللہ کی طرف یہ صحابی رسول کہلاتے ہیں اس تعلق نے اور اس صحبت نے ان کے درجے کو اونچا کر دیا اعلیٰ بنا دیا انہیں اونچے مرتبے والا بنا دیا صحابی کس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان نبی کو دیکھا اور اسی حالت میں ایمان کی دنیا سے گئے دنیا میں گھر کتنے ہیں آپ محلوں میں گزریں گے تو ایک سے ایک مکانات ہے ایک سے ایک بنگلہ ہے لیکن جہاں کوئی یوں کہے کہ یہ مسجد ہے تو احترام کی نوعیت بدل جاتی ہے بنا پر کہ وہ مکانات کی نسبت بندوں کی طرف ہے اور اس مکان کی نسبت بندہ پرور کی طرف ہے اس نے اس کے درجے کو حالانکہ یہ کچی ہے اور بنگلے پکے ہیں لیکن کچی اینٹوں کے باوجود اس کا درجہ جو ہے ایمان والوں کی نظروں میں بنگلے سے اونچا ہو گیا کتابیں بہت ہیں ہزار پیج کی کتاب ہے دو ہزار پیجز کی کتابیں ہیں باہر سے خوبصورت اندر سے خوبصورت لیکن ان کی نسبت دنیا والی ہے لیکن کوئی آپ کے سامنے قرآن کریم لے کر کے آئے وہ بھی کاغذ پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو سینے سے لگا لیں گے اس بنا پر کہ اس کتاب کی نسبت اللہ وہ دنیا والوں کی کتاب ہے یا دنیا بنانے والے کی کتاب ہے اس کو چوپڑا کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کو چوپڑی نہیں کہہ سکتے اقبال نہ کہتے ہیں فاش آنچ در دل دل نیس کی زیدی گرس میں دل کی ایک اور راس کی بات تم کو بتانا چاہتا ہوں کی بات کیا ہے کہ قرآن کریم کو دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہ سمجھنا یہ کچھ اور ہی چیز ہے کتا جو ہے وہ ناپاک مانا جاتا ہے پسندیدہ جانور ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا ابتدان شریعت مقدسہ نے کتوں کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے مارنے کا حکم دیا تھا پھر اخیر میں حضور نے کالے کتے کو مارنے کے لیے فرمایا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ خنازیر کو قتل کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیم کو توڑیں گے تو جن لوگوں کے دلوں میں خنزیر کی محبت ہے اس کو ختم کریں گے اور سلیم کی محبت ہے اس کو ختم کریں گے انتیا نہ کہتے ہیں کہ اب تنازیر کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کی نفرت دل میں بیٹھ چکی ہے کتوں کی نفرت بھی دلوں میں اور مزاج میں بیٹھ چکی ہے اس بنا پر حضور نے فرمایا کہ مالانا ولی قلعہ ہمارا اور کتوں کا کیا لینا دینا ہے تو کتا بس ضرورت رکھا جا سکتا ہے جیسے کسی کی کھیتی باڑی ہے بڑا گارڈن ہے تو نگرانی کے لیے رکھا یا کسی نے شکار کے لیے کتا رکھا تو گنجائش ہے وہ خریدا بھی جا سکتا ہے لیکن شو کے لیے اور فیشن کے لیے گھر میں کتا رکھنا اپنے گھر سے ملائکہ پت کو روانہ کرنا ہے منع فرمایا کہ گھر میں جاندار کی تصویر مت رکھو رقمت کے فرشتے نہیں آتے اور گھر میں کتا نہ رکھو کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن ایک کتے کا ویلیو بڑھ گیا اصحاب کے ساتھ جو کتا تھا اس کا تذکرہ اصحاب کے ساتھ قرآن میں آیا وہ کل وہ ان پاس زراغے ہی مل وسیم اب ایک ناپاک کیا پر ہے لیکن پاک انسانوں کے ساتھ نسبت ہو گئی تو تذکرہ قرآن پاک میں آ گیا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دیں گے قیامت کے دن اور جنت میں داخل کریں گے نسبت دیکھو کتنی بڑی چیز ہے نسبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں اس لیے اپنی نسبتیں عبد اللہ سے جوڑنا علماء سے جوڑنا ذکر اللہ سے جوڑنا مسجدوں سے جوڑنا یہ گویا اپنے آپ کو اٹھانا ہے حدیثوں میں ایک مضمون آتا ہے کہ پہلے مسجد نبی شریف میں ایک ستون تھا ابھی بھی علامت بتاتے ہیں وہ ستون کی اس ستون کا نام تھا یعنی ایک درخت کا تنا تھا اس کے پاس سرکار کھڑے رہتے تھے اور بیان دیتے تھے خطبہ دیتے تھے اس کے پاس کھڑے رہ کر اس کا نام ستون مننا مولانا روم کا ستون انہوں نے حنانہ کی پوری تاریخ لکھی اور کئی اشعار سدو نے حنانہ پر لکھے ہیں اور اس کو ایک سمجھدار انسان سے سمجھدار کرا دیا ہے سرکار کا منشا یہ ہوا کہ میں مسجد میں ممبر کرواؤں خاتون کے پاس بہت اچھا کارپینٹر غلام تھا پہلے اس عورت نے درخواست کی تھی تو حضور نے ضرورت محسوس نہیں فرمائی لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں میں ممبر پر بیٹھوں گا کھڑا رہوں گا تو کچھ چیزیں نمایاں طور پر دکھا سکوں گا اس وجہ سے وہ عورت کو بلایا اور یوں کہا کہ تیرے غلام کو کہ بابا جو جنگل ہے وہاں چھاؤ کی لکڑیاں ہیں وہ لکڑیاں کاٹ کر لائے اور میرے لیے ایک شاندار ممبر بنایا ممبر بنوایا اور جب ممبر مسجد شریف میں لگ گیا تو سرکار وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ادھر آپ ممبر پر بیٹھے ادھر رونے کی آواز شروع ہوئی اب صاحب کرام دیکھ رہے ہیں کہ کون بلت بلت کر رو رہا ہے ابھی تو سرکار نے خطبہ شروع بھی نہیں کیا ہے کون رو رہا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو رونے والا کوئی نظر نہیں آتا سرکار سمجھ گئے کہ یہ وہ تنا جو ہے کجور کا وہ رو رہا ہے اللہ نے اس میں جو ہے حیات پیدا فرما دی اللہ جس چیز میں چاہے حیات پیدا کر سکتے ہیں حیات پیدا فرما دی اس ستون کے اندر اس کھجور کے تنے کے اندر آپ ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر پھر آپ وہ تنے کے پاس تشریف لے گئے اس کو سینے سے لگایا اور جیسے بچوں کو چمکار کر پیار کر کے روتے ہیں تو سمجھاتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں اس طرح سرکار نے یہ ستون کو دلاسا دیا اس پر اس نے رونا بند کر دیا ایک ستون کو سرکار سے کیسی محبت ہے کہ دوری حالانکہ بہت دور نہیں چلے گئے کوئی دس فٹ کی دوری ہوگی لیکن اس پر بھی اس کو ناگواری ہوئی کہ مجھے سرکار نے چھوڑ دیا جب سے ممبر بنا تو قرب رسول جو نصیب تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اس بنا پر رونا گیا اس لیے جو روزے اوتس پر جاتے ہیں اور وہاں ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں دوری کی وجہ سے کہ سرکار کے روزے کے قریب اب دور ہو رہے ہیں تو غم ہوتا ہے اور کوئی آنا نہیں چاہتا کہ اندر ایمانی محبت کی علامت ہے سرکار نے اس کو پوچھا کہ تو چاہتا کیا ہے اتنا رو رہا ہے تو بچوں کی طرح بلت بلک کے رو رہا ہے تو کیا چاہتا ہے تو اگر چاہتا ہو تو میں تجھے مسجد نبی میں تناؤ اور درخت بنا دوں لوگ تجھ سے فائدہ اٹھاتے رہے کسی نے اگر درخت کو لیا اور یہ درخت زندہ رہا پھل دیتا رہا سایہ دیتا رہا تو جب تک یہ سایہ دیتا رہے گا پھل دیتا رہے گا اس کے لگانے والے کو سواد ملتا رہے گا اب جو ہے حکومت نے وکش روپن اس کی جو ہے منقبت شروع کی ہے جو میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بیان کرتا ہے جو چیزیں ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہیں میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے سمجھائی ٹریفک کے جو اصول ہیں اور ٹریفک کا جو نظام ہے وہ ہمارے نبی نے دیا ہے ابھی سے بات میں فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں یعنی سیونٹی یہ اصل میں اردو گجراتی کا مکسنگ کا فرق ہے گجراتی کے اندر ستر سترہ کو کہتے ہیں ستر روپیہ یعنی ایک اور سال اس کو کہتے ہیں جبکہ اردو زبان کے اندر ستر جو ہے ستر کو کہتے ہیں سات اور سفار کو کہتے ہیں میں نے کہا کم جو بیچارے اردو دان لوگ ہیں کبھی کبھی ان کو بڑی گڑبڑی پیش آتی ہے ایک مہمان آئے اور مہمان نے رات گزارنے کے بعد صبح میں کہا کہ بس جاڑے سے میں پریشان رہا تو وہاں دو تین لوگ تھے جاڑے سے پریشان ہوں انہوں نے پوچھا کہ یہاں جاڑا تو کوئی بھی نہیں پھر یہ کیوں پریشان ہیں دوسرے نے کہا نہیں اصل میں جھاڑے یعنی ان کو پاخانا آ رہا ہے ان کو دوائی کی شدید ضرورت ہے اور تیسرے شخص نے کہا نہیں بھائی جھاڑا سردی کو کہتے ہیں اور یہ سردی سے رات کو حیران رہے ان کو لحاظ سے ہی نہیں ملا تھا تو زبانوں کا فرق آتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ان میں سے سب سے بہترین شعبہ اور اعلی ترین شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کیونکہ یہ نہیں ہے تو باقی شعبوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ شعبے دوسری شعبوں کی حیثیت کو بناتے ہیں اس شعبے سے دوسرے شعبوں کی نسبتیں جڑتی ہیں اور حیثیتیں بنتی ہیں جیسے درخت کا ایک تنا ہوتا ہے ایک جڑ ہوتی ہے باقی شاخیں ہوتی ہیں تو ہر درخت کا تنے سے بھی تعلق ہے اور ہر درخت کا شاخوں کا جڑ سے بھی تعلق ہے اگر جڑیں کاٹ دی جائیں گی تو شاخیں خود بخود خشک ہو جائیں گی تو لا الہ الا اللہ یہ جڑ ہے اور حیا یہ تنا ہیں دوسری تمام کے تمام اس میں سرکار نے فرمایا کہ ادنا عمادت الضاحانی طریقے راستے میں تکلیف دینے والی چیز نہ ڈالنا اب راستے میں اگر گاڑی آپ نے غلط طریقے پر کھڑی کی ہے تو آنے والے ہر ایک کو پریشانی ہوگی کہ نہیں تو سرکار نے چودہ سو سال پہلے ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنی گاڑی پارک کرو تو اس طرح سے کرو کہ آنے جانے والے ٹریفک کو پریشانی نہ ہو خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ ستون نے خنانہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو چاہے تو تجھے تناؤ اور درد کی حیثیت سے بنا دیا جائے اور تو چاہے تو میں مسجد کے سینے میں تجھے دفن کر دوں اس شرط کے ساتھ کہ کل جنت میں تو میرے ساتھ رہے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی حیات کو مختصر کرنا پسند کیا اور یوں کہا سرکار مجھے آپ کے قدموں میں دفن ہو جانے دیجیے تاکہ کل قیامت میں میں جنت میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ نسبت کی تو تھی کہ جس نے یہ درخت کو اٹھا کر جنت تک پہنچا ہے یہ نسبت کی بات ہے پرانے کریم میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام وسلام کی قوم جس کو سمود کہتے ہیں آد اولا اور آد ثانیہ میں کوئی اٹھارہ سو سال کا فاصلہ بتلایا ہے کچھ لوگوں نے کم فاصلہ بتایا ہے آد اولا اور آدھے ثانیہ آدھے ثانیہ سے مراد سمود ہیں اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں میں عمارتیں بناتے تھے ان کی انگلیاں ڈریل سے کم نہیں تھیں کہ وہ یوں کرتے تھے تو پتھر میں سوراخ کر دیتے تھے اور اپنی انگلیوں سے ڈیزائنیں چاہتے تھے تو بناتے تھے اتنی مضبوط ہاتھ تھے قرآن نے ان کی مضبوطی کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں سمود کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ سمود جو ہے بڑی بھاری بھرکم اور بڑی طاقتور قوم تھی اور وہ پہاڑوں میں عمارتیں بنا تھی حضرت صالح علیہ سلاد والسلام کو ان کی طرف بھیجا گیا صالح علیہ السلام والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے کہا تمہارا نبی ہونا ہمیں اس وقت منظور ہوگا جب ہماری شرائط کے مطابق ہم ایک چیز لا کر دے گا تو حضرت صالح علیہ السلام سلام نے کہا کہ میرا کام نہیں کہ تم جو مانگو میں دینے کا وعدہ تم کو کر دوں ہاں میرا رب کر سکتا ہے یہ کام میرا رب چاہے تو تمہاری شرطوں کے مطابق اور تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہیں مل سکتی ہے لیکن میں اپنے طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی نبی معجزہ ہونے کا اور اعجاز رکھنے کا دعویٰ نہیں کرتا یہ بات الگ ہے کہ اعجاز ظاہر ہوتا ہے معجزہ ظاہر ہوتا ہے جیسے اللہ والوں کی کرامتوں کا عالم ہے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن وہ کرامت کو بڑی چیز نہیں سمجھتے اور نہ کرامتیں دکھاتے پھرتے ہیں بلکہ چھپاتے ہیں اپنے آپ کو اور ایک عام انسانوں کی طرح ان کا برتاؤ ہوتا ہے کہ عام انسان تو اسے بڑا بھی نہیں سمجھتا اور کتنے بڑے بزرگ ہوں گے اس کا خیال بھی نہیں آتا اب اس کو تو میں کیا سمجھاؤں ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب جانتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے میرے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ولایت میں شک نہیں تھا وہ زندہ وہی تھے وہ فلاں تھے وہ فلاں تھے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں حضرت اس کو بہتر طور پر جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام کے باوجود اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوتا ہے اللہ والے نے کہ خیال تک سامنے والے کے دل پر نہیں گزرتا کہ یہ بزرگ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ختم کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہوا وہ تو کوئی دوسرے دوسرے لوگوں کو بزرگ سمجھتے ہیں اور یہ بزرگ چھپا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو گمنام کر کے اس نے چھپا رکھا ہوتا ہے باہر حال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم کیا چاہتے ہو تو جس طرح کا ان کا دماغ تھا اس طرح کا انہوں نے معجزہ مانگا وہ کے پہاڑوں میں عمارت بناتے تھے تو رات کے پہاڑی ان کو سمجھ میں آتے تھے اس بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ایک ایسی اونٹنی لا کے دیجیے جو انتہائی ناک ہو اور وہ سامنے کے پہاڑ میں سے نکل کر آئے پہاڑ پھٹے اور وہ اونٹنی نکلے اور نکلنے کے بعد جوان اونٹ جتنا ایک بچہ جائے حالانکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کا جو فرمائش تھی وہ یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ قانون شریعت کا اور اللہ کا یہ ہے کہ جو قوم معجزے مانگتی ہے اس کو معجزے شرائط کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ وہ معجزے کے متعلق جو شرطیں ہیں اس کو اگر پورا نہیں کریں گے تو پوری قوم کو تباہ کر اچھا تو ہم کو سب شرطیں منظور ہیں کیا شرطیں ہوں گی شرط یہ ہوگی کہ وہ اونٹنی جو پیدا ہوگی وہ ایک دن تمہارے سب جانور بند رکھنے پڑیں گے اور ایک دن اکیلی وہ چرے گی اور پانی پیے گی اور اس کا بچہ پانی پیے گا اور کھائے گا ایک دن تمہارے جانور یہ شرط ہی ان کو بھاری پڑی چند مہینوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ غلط کار لوگ بھی ہوتے ہیں وہ غلط کار قسم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے ایک دن اکیلی اونٹنی پورے خلیانوں میں اور جنگلوں میں گھومے اور چرے اور کھائے پیے اور ہمارے لیے ایک دن اور اس میں پورے شہر کے جانور چرے اور پھرے یہ تو انصاف نہیں ہے لہذا یہ اونٹنی کو ختم کیا جائے چنانچہ قیدار ابن سالب نامی ایک شخص کو یہ کام سکون کیا گیا اس نے پیچھے سے اونٹنی پر اونٹنی اتنی ناک اور اتنی ڈراؤنی تھی کہ جانور بھی حیبت شیر اور درندے بھی اس کو دیکھ کے بھر جاتے اتنی ناک وہ اونٹنی تھی کیونکہ موجودہ تھا اس بنا پر اور وہ جس کھیت پر جاتی تھی کھیت میں پتا بھی باقی نہیں رہتا تھا اور پانی اس کو کنویں سے پینے کے لیے ڈول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ کنویں کی گہرائی تک پہنچتی تھی ایسی حیبت نہ ہوتی تھی انہوں نے اللہ کے بندوں نے معجزے کا احترام نہیں کیا اور پیچھے سے بات کیے اس کے پیر پر کو مار ڈالا بچہ جو ہے پہاڑ میں چلا گیا تین دن کے اندر اندر کون تباہ ہو گئی خیر یہ تو واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے لیکن علماء نے لکھا کہ یہ اونٹنی جو بطور معجزے کے حضرت صالح علیہ السلام والسلام کو عطا کی گئی تھی یہ اونٹنی آخرت میں حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگی بھائی اونٹنیاں دنیا میں کم نہیں ہیں سرکار کی بھی اونٹنیاں تھیں لیکن یہ اونٹنی اپنی جگہ ایک اعجازی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی نسبت سیدھی نبی کے طرف ہو رہی تھی اس بنا پر نبی کے ساتھ اس کا اٹھنا جنت کے اندر سے ہوا بھائی سنسوٹ کیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں طرح طرح کے بیگے بنے ہیں طرح طرح کے سندوم بنتے ہیں طرح طرح کی چیزیں تیار ہوتی ہیں رکھی جاتی ہیں لیکن حضرت تعلق کا سلسلہ جو رہا اور ان کو بادشاہ جو بنایا گیا اس کی علامت یہ بنائی بتائی کہ تابوت سکینہ فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے گھر کے قریب اتاریں گے اس تابوت کا نام رکھا تھا تابوت سکینہ جیسے کہ بھائی بہت سے لوگ تازیے کو بھی تابوت کہتے ہیں میں نے کہا یہ تا نکال دیجیے اس کو کے لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تابوت ہے یہ کیا ہے سندوکچا تھا بھائی یہ سندوکچے کا اتنا ویلیو کیوں ہو گیا کہ اس پر حضرت تعلق علیہ السلام کی سچائی کی علامت ٹپکنے لگی کیا ہوا فرماتے ہیں کہ تابوت میں آل موسا اور آل ہارون کے تبرکات تھے مثلا ایک تفیس تھا اور اسی طرح سے حضرت مس علیہ السلام کا شاخہ تھا اور آپ کا ڈنڈا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ جوتے تھے اور کچھ دوسری تبرکات جو ہیں وہ اس کے اندر تھی اور تورات کی کچھ تختیاں وغیرہ تھیں اور وہ صندوق بند تھا اور یہ برکتوں کا حامل تھا وہ لوگ اپنی جنگوں میں یہود اپنی جنگوں میں اکثر وہ تعبت کو آگے رکھتے تھے کہ اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی ادا کرتا ہے تو میں کر رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے سلوک میں وہ نسبت ہوتی ہے کہ آپ کی نسبت کیا ہے آپ منسوخ کس کی طرف ہیں کس سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہے جب کنیکشن جڑ جاتا ہے تو جوڑنے کے بعد فیض اوپر سے آنا شروع ہوتا ہے سلسلوں کا فیض ملتا ہے نسبت کی وجہ سے باقی انسانوں میں تو خالی کھولی ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جو کچھ ملتا ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملتا ہے نسبت سے آدمی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ ٹیلی فون جب تک آپ نے شروع نہیں کیا وہاں تک وہ ایک مردہ چیز ہے لیکن جب کنیکٹ ہو گیا تو پورے عالم سے آپ راستے میں آ گئے اور پورے عالم سے آپ جڑ گئے بالکل اسی طرح جب کسی شیر سے نسبت ہوتی ہے اور جب کسی شیر سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ تعلق آپ کے اوراد سے اسکار سے رفتے شیر سے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور یہ نسبتیں جو ہیں وہ اندر کو جھلا دیتی ہے زندگی دیتی ہے اور یہی نسبت سے آپ کو فیض جو ہے وہ ملتا رہتا ہے میں مثال لیتا ہوں ہمیشہ کہ شیر کا کام کیا ہے شیر کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا کام اصل میں سلسلے کا ہے اور اوپر سے جو فیضان سلسلہ اوپر تک چلا جاتا ہے ہمارا سلسلہ جا کے جڑے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے وہاں سے جڑے گا سرکار سے سرکار سے جڑے گا حضرت جبریل علیہ السلام سے وہاں سے جڑ کے جائے گا لوہے محبوس تک تو چلا گیا اوپر اب پیزان جو ہوگا وہ سلسلے کا وہاں سے چلے گا جہاں تمام اللہ تعالیٰ نے خزانے پیدان کے رکھے وہاں سے وہ سلسلہ چلے گا اور چل کر ملتے ملتے جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے درخت کی شاخیں اور شاخ کے ہر پتے کو پانی کی تری اور زندگی ملتی ہے اس طرح سے فیضان جو اوپر سے آتا ہے وہ ہر انسان کو اپنے اپنے درجے میں ملتا ہے اور اس طرح سے ملتا ہے کہ اس کی جتنی محنت اور توجہ ہوگی اتنا کس دیتا ہے جیسے کہ آپ نے کنیکشن لے لیا اب آپ چاہیں گے تو زیرو کا بلب بھی اندر جلے گا اور آپ چاہیں گے تو ہزار ورڈ کا بلب بھی اس کے اندر جل سکتا ہے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں حالانکہ کنیکشن جڑا ہوا ہے تو کنیکشن زیرو بھی چلائے گا کنیکشن کے ذریعے سے ہزار کا بلب بھی چلے گا بس یہ سمجھے کہ ایک تو ہوتی ہے سویچ اور ایک ہوتا ہے کنیکشن یا دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہوں تو نل لگاتے ہیں نیچے اوپر پورا پائپ کا نظام ہوتا ہے تو پائپ اوپر ہے اور وہ جا کر جڑا ہوا ہے ٹنکی کے ساتھ اوپر ٹنکی ہے نیچے نل ہے بیچ میں پائپ ہے شیئر جو ہے یہ بیچ کے پائپ کی طرح ہوتا ہے یا لائٹ کے اندر بیچ کے وائر کی طرح ہوتا ہے ایک طرف سوئچ ایک طرف روشنی اور بیچ میں وائر تو جیسے وائر کا کام ہے کہ اس کو اس کو جوڑ دیا شیر کا کام اتنا ہے کہ کل نے مرید کو اوپر والے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا بس اب وہ کتنی ترقی کرتا ہے اور کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ اس کی سواب پر رہے گا اس لیے آج کی اس مجلس میں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نسبت کسے کہتے ہیں آپ نے کتابیں بھی پڑھی ہوں گی نسبت کی لیکن وہ پڑھ کے آپ گزر گئے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھ کے چیزوں کو سمجھنا کتابیں خالی پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی شعر سے آدمی اس کو نہ سیکھے اور نہ سمجھے وہاں تک سمجھ میں نہیں آتا ورنہ ہر آدمی باورچی بن جاتا کیونکہ بازار کے اندر باورچی بننے کی کتابیں آتی ہیں ریسیپی کی بک بھی آتی ہے کہ بھائی یوں کرو گے تو یہ بنے گا یہ کرو گے تو یوں بنے گا فلاں چیز فلاں میں ملاؤ گے تو یہ پکوان تیار ہوگا ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن کبھی آپ نے ٹرائی بھی کیا ہے کہ بازار سے کتاب لائیں اور پھر محنت کریں اور بنائیں کوئی پکوان آپ تیار نہیں کر سکتے بازار میں خیاتی کی کتابیں بھی ملتی ہیں کہ بھئی کون سا ڈریس آپ بنانا چاہتے ہیں پوری اس کی طریقہ بتایا ہوا ہے یوں کاٹو یوں اس کو جوڑو لیکن اگر آپ لے کر بیٹھیں گے سب کپڑا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا ایک بھی کرتا جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا چوہے کی ٹوپی بھی آپ نہیں بنا سکیں گے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بھئی ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی بتانے والا کوئی سکھانے والا کوئی شیر ہوتا ہے بغیر شیر کے اور بغیر استاذ کے جو علم آتا ہے اور نہ کس درجے کا علم ہوتا ہے اس لیے مشاعر کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے اساتذہ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان سے فن سیکھا جاتا ہے ان سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ نسبت رکھنا اور تعلق رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا دین بھی مکمل ہو کیونکہ فیضیابی کے ذریعے سے دل جتنا روشن ہوگا عبادتیں عبادتیں بنے گی ورنہ پھر خالی رسمیں رہ جائے گی رہ گئی رسمیں میں روپڑے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توقع اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے مرتبہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ان شاء اللہ دعا تیرے سوا دین کو کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی اللہ خبر کریں گے اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند ہو جسم میں نہ ہو سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار یہ تصور جاری رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ Tu تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے لگے جب کے بخش کپا دنیا اور اللہ کرم کی اور رحمتوں کے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے اللہ پھر بھی تیری کے امیدوار اللہ کرم کی اللہ کے فیصلے پر مانے العالمین اگر اپنے دروازے سے نکال دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھی مانگیں گے پہلا اپنے دروازے سے اپنے نہ کرنا کرم کی دے دے مغفرت کے فیصلے کروا دے پوری امت کی مغفرت کرنا امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کرنا اپنی رضائے دائنی ادا کرنا شاکرانہ اور شاکرانہ زندگی ادا کرنا غفرت والی زندگی سے حفاظت کرنا اللہ ہمیں نسبتوں والی زندگی عطا کرنا اللہ عبادتوں کی حقیقت ہمیں عطا کرنا نمازوں کی حقیقت ہمیں عطا کرنا اے اللہ تلاوت قرآن کریم نصیب کرنا اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما ہوں اللہ دین پر جماؤ نصیب فرما ہوں اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما ہوں اللہ سراج مستقیم نصیب فرما ہوں اللہ اخلاق حالیہ عطا فرما ہوں اللہ حیا زندگی نصیب فرما ہوں اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما ہوں اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرما ہوں اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما ہوں بیرونی پریشانیاں دور فرما ہوں کاروباری پریشانی پہنچا دے اور العالمین جو قانونی کارروائیوں میں مبتلا ہے اللہ عزت رہائی کے فیصلے فرما دے اللہ جو قانونی جبر بندیوں کے ساتھ خانوں میں ہیں اللہ ان کو بھی چھوڑا دے اور اللہ رہائی کی سے شکلیں پیدا فرما دے علاقہ عالمی اسپتالوں سے حفاظت فرما اے اللہ حادثات کارثات سے حفاظت فرما اچانک اللہ کی موتوں سے حفاظت فرما خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی جان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اے العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہوں جب وقت آپ کے وہ کلبے والی موت ادا فرما پورے بجنے کی مقصد فرما امت کے ایک فرد کی مقصد فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر منظور فرما پھر احمد ہی گیا اور www.attableek.com, the reviver of